اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نانوش رند بادانوش سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا عاشق اور فکر جام سے مراد جام معرفت اور محبت الہیہ اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نوش ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے سینے میں ہو جو درد کا نش تر لیے ہوئے صحرا چمن دونوں کو مزتر کیے ہوئے سینے میں ہو جو درد کا نش تر لیے ہوئے صحرا چمن دونوں کو مزتر کیے ہوئے اللہ کہے درد سے ہو اس طرح خطر ارض و سما کیے فضا ہو جائے منور اللہ کہے درد سے وہ اس طرح ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور یا رب تیرے او شاق سے ہو میری ملاقات ہے جی کے واسطے یہ عرض و سماوات یا رب تیرے او شاق سے ہو میری ملاقات قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں مل جائے جب وہ درد شنا سائے محبت پھر شوق سے کر دوں فدا گل ہائے محبت مل جائے جب وہ درد شنا سائے محبت پھر شوق سے کر دوں فدا گل ہائے محبت پوچھوں گا میں اس سوخ تجا سے یہ بادب ہم تشن لبوں کو بھی پلائے گا جام کب پوچھوں گا میں اس سوخ تجا سے یہ بادب ہم تشن لبوں کو بھی پلائے گا جام کب کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گرے با اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گرے با اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے کس کے لیے پیری میں بھی تو رش کے جوان ہے کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے کس کے لیے پیری میں بھی تو رش کے جوان ہے کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ ہوا ہے کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ ہوا ہے کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گل ستا تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گل ستا میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہے سب میرے اشعار فیض شہ اب الغنی فیض شہ اب رار سہان میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہیں سب میرے اشعار فیض شہ اب الغنی فیض شہ ابرار میں داستان درد جگر دے کس کو سناؤں اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں میں داستان درد جگر کس کو سناؤں اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو کرتا ہوں فاش رابطہ شمس کمر کو پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و کمر کو اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ شمس کے نور سے قمر منور ہوتا ہے سورج کی روشنی سے چاند منور ہوتا ہے بشر یہ کہ زمین درمیان سے ہٹ جاوے ورنہ جس قدر زمین حائل ہوتی ہے اسی قدر چاند بے نور ہوتا ہے یہ حیلولت اگر کامل طور پر ختم ہوتی ہے تو چاند چودھری تاریخ کا بدر کامل ہوتا ہے اگر یہ حیلولت کلی طور پر حائل ہو مکمل حائل ہو تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے اسی طرح آفتاب قرب حق یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور قلب کے درمیان نفس کی زمین حائل ہے جو سالک یعنی جو اللہ کے رستے میں چلنے والا اپنے نفس کو بالکل مٹا دیتا ہے اس کے دل کا چاند اللہ تعالیٰ کے نور سے بالکل منور ہو جاتا ہے اور جس کا نفس جس قدر حائل رہتا ہے اسی قدر دل بے نور رہتا ہے تو حضرت والا ہی فرما رہے ہیں میں داستان درد جگر کس کو سناؤں اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو کرتا ہوں خاش رابطہ شمس و قمر کو